اس میدان تو ہی تو بجائے آپ دل دل ہو درد دل ہو درد دل در دل ہو درد لو در دل اگلا اگو الله خود بلتا ترا تور خود نام کون اے اے میرے میرے لکھے اللہ خوبصورت اللہ اے اے میرے میرے اللہ کریم اللہ تیرے نام کو میں اپنے سے لکھ لوں تیرے نام کو میں اپنے جسم کے ذرے ذرے لکھ لوں میں نام پہ رکھ لوں تیری محبت میں اتنا رووں تیری محبت میں اتنا رووں کہ رو رو کے آنسو ختم ہو جائیں جسم کے خون کے آخری قطرے کو تیرے نام سے قربان کر دوں اللہ اللہ اللہ خیالت از بس کا دو دیدہ در خیالت دارم از بس کا دو دیدہ در خیالت دارم ہر آج نگاہ کو نم سوئی پندارم اے میرے رحیم اللہ اے کریم اللہ میں تیرے خیال میں تیرے ذکر میں ہر حقت ہر گھڑی ہر آن ایسا مست رہوں کہ جس طرف نظر اٹھا کے دیکھوں تو ہی تو نظر آئے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ no میرے رحیم اللہ اے میرے میٹھے اللہ اللہ سے کہو کہو اللہ اللہ اے میرے میٹھے اللہ تیرا نام جب زبان سے آتا ہے میرے جسم کے ہر بار سے شہد کی نہریں بہتی ہے شہد کی نہریں بہتی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو اللہ کی محبت چاہتے ہو بہت ہی آسان نسخہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ سب یحببکم اللہ اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق بنا دو باطل کو تمہارے باطل کو میں اپنی محبت سے بھر دوں گا اور سودا کر لو اپنے ظاہر کو تم سنت کے مطابق بنا لو اپنے ظاہر کو میرے حبیب کی سنت کے مطابق بنا لو تم یہ کرو اور میں تم سے پتا کرتا ہوں میں تمہیں تمہارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دوں گا سب کہو اللہ طلب ہے وصل کی تو وصل کا سامان پیدا کر طلب ہے وصل کی تو وصل کا سامان پیدا کر طلب ہے وصل کی تو وصل کا سامان پیدا کر ابھی آتے ہیں وہ آگوش میں ابھی آتے ہیں وہ آگوش میں ارمان پیدا کر ابھی پیدا ابھی آتے ہیں وہ آغوش میں ارمان پیدا کر نہ ہنس اے موتر مجذوب کی پہچان پیدا کر نہ ہنس اے موترز مجذوب کی پہچان پیدا کر سمجھداروں میں رہ کر کچھ سمجھ نادان پیدا کر سمجھداروں میں رہ کر کچھ سمجھنا دان پیدا کر اللہ میرے اللہ کو دل دے دو میرے اللہ کو دل دے دو پھر دیکھو میرے اللہ دل کو جو پاری ہیں دل کے چاہنے والے ہیں دل اس کو دے دو اللہ پر قبینہ یو دل ہے محراب مصلا یو دل ہے دور تجلا یو دل ہے محراب مصلا یو دل ہے دور تجلا یو دل ہے عرش مولا یو دل ہے عرش مولا یو دل ہے عرش مولا یو دل ہے عرش مولا چھ مسلے علم مسائل چھ مسلے علم مسائل چھ ہجتا اکلی دلائل چھ ہجتا اکلی دلائل چھ نہوی فیل تفائل چھ نہوی فیل تفائل چھ نہوی فیل تفائل چھ ٹھوٹا کوڑے جھگڑے جھیلے چھٹ کوڑے جھگڑے جھیلے چھٹ کوڑے جھگڑے جھیلے ہے دل بر اصلو نیرے تل دیکھن دے وچ پھیرے لے دل بر دل وچ دے تل دیکھن دے وچ پھیرے سب اخو اللہ گو اخو اللہ زبان سے اخو اللہ پیار سے کہو اللہ بلا کے کہو اللہ بلا کے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ اللہ ہم سب کو قبول کرتا ہم تیری محبت کے تعلق ہیں اے اللہ ہم تیری محبت کے لیے بیٹھے ہیں اللہ کی محبت چاہتے ہو اللہ کے محبوب کے قدم میں بیٹھ اللہ کی محبت چاہتے ہو اللہ کے محبوب کے قدموں میں بیٹھ جاؤ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے قل ان کو تم تو اللہ ستبعونی یحببکم اللہ تم اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق بنا دو میرے حدیث کی نقل اتار لو میں تمہارے دلوں کو <clears throat> اپنی محبت سے بھر دوں گا یا اللہ ہمیں قبول فرما دے یا ہم سب کو قبول فرما دے اذان کہہ دو پھر مرافر بیٹھے